خیال کرتے ہیں کہ مومن کہلاوا کر خود کو ایماندار کہلوا کر دونوں جہان کی کامیابیاں حاصل کر لیں گے اور ان کا امتحان نہیں لیا جائے گا ایسا نہیں ہو سکتا یہ استفہام انکاری ہے مطلب یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ جس نے بھی تعلق قائم کیا اور وادی کفر و ضلالت سے نکل کر توحید و رسالت کے ذل رحمت میں آیا آزمایا جائے گا امتحان ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ انبیاء اپنے اپنے مرتبہ اور مقام کے لحاظ سے آزمائے گئے جس کا مقام جتنا بلند تھا علیہ السلام اس کی آزمائش بھی اتنی کڑی ہوئی خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ راہ حق میں مجھے جن اذیتوں سے گزرنا پڑا جن دکھوں سے گزرنا پڑا اور جن مسائل سے مجھے واسطہ پڑا ہے سرکار دو عالم اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر میری اذیتوں میں سے کچھ حصہ کائنات انسانی پر تقسیم کیا جائے تو انسان دہشت کے عالم میں چیختے چلاتے ہوئے بستیوں سے نکل کر جنگلوں کی طرف بھاگ جب یہ جلیل و قدر ہستیاں بغیر آزمائش اور امتحان کے اللہ کے حضور کامیابی کی سمجھ حاصل نہیں کر سکتی تو پھر کوئی اور یہ کیوں کر سوچ سکتا ہے کہ میں بغیر آزمائش کے کامیاب ہو جاؤں گا جسے امتحان و آزمائش کے مراحل سے خوف ہو طبیعت میں اس کے ہو لائے تو وہ اس وادی میں قدم ہی نہ رکھے جس کو جان دل عزیز اس کی گلی میں جائے کیوں لیکن جس نے اللہ کے ساتھ تعلق قائم کر لیا تو وہ خود کو آزمائش کے لیے بھی تیار کر لے یہ اس کی مرضی تو جس عنوان سے چاہے آزما لے چاہے تو تبسم اور مسکراہٹوں میں آزمائے چاہے تو آنسو کی روانی میں آزمائے چاہے تو سروت و دولت دے کے آزمائے اور چاہے تو ناداری افلاس اور غربت کے عنوان سے آزمائے چاہے تو راحتوں میں آزمائے چاہے تو مصیبتوں میں آزمائے یہ اس کی اپنی مرضی پہ ہے نصیحت پہ ہے انبیاء علیہ السلاط والسلام نے یہ دونوں صورتیں نظر آتی کچھ ایسے ہیں جو مسکراہٹوں میں آزمائے جا رہے ہیں کچھ ایسے ہیں کہ آنسو میں ان کا امتحان لیا جا رہا ہے لیکن خوش نصیب جو ہوا کرتے ہیں وہ ہر حالت میں کامیاب ہو جاتے ہیں اور میں تو کہا کرتا ہوں کہ مصیبت کے امتحان میں کامیابی اتنی مشکل نہیں جتنی کہ راحت اور مسکراہٹ میں کامیابی مشکل اس لیے کہ جب مصیبت آئے تو پھر وہ خود بخود یاد آ جاتا ہے لیکن خوشیوں میں اس کو یاد رکھنا جوانی اور شباب کے عالم میں اللہ کے حضور جبین جھکانا یہ بڑی بات ہے بڑھاپے میں تو خود بخود سر جھک جاتا ہے لیکن خوش نصیب جو ہوا کرتے ہیں وہ مصیبتوں میں اس لیے کامیاب ہو جاتے ہیں کہ ان کا یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ یہ بھی اسی کی طرف سے بھیجی ہوئی جو ہمیں راحتیں عطا کرتا ہے اگر اسی کی بارگاہ سے کبھی کوئی مصیبت آ جائے تو اس میں گھبرانا نمک حلالی کے خلاف ہوا کرتا حضرت لکمان دانائی اور حکمت میں شعرا آفاق ہے بچپن میں وہ بادشاہ کی نظر میں بہت زیادہ اور بادشاہ اسے اپنے قریب بٹھاتے تھے اس لیے کہ لکمان کی زبان سے جب کبھی کوئی جملہ نکلتا تو اتنا حکیمانہ ہوتا کہ حاضرین جھوم اٹھتے اس کی بلاغت پر ایک دن اس بادشاہ کے سامنے باہر سے آیا ہوا ایک اجنبی حاضر ہوتا ہے اور وہ تحفے کے طور پر ایک پھل رکھتا ہے اس کے سامنے بادشاہ سے کہتا ہے کہ جو میں آپ کے لیے تفتن لائے ہوں ذائقہ میں تلخ ہے کھانے میں خوش ذائقہ نہیں ہے لیکن طبی نقطۂ نظر سے اس کی خوبی یہ ہے کہ اس کو اگر کھا لیا جائے تو آدمی بہت سی بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے یہ میں آپ کے لیے اس لیے لے آیا ہوں کہ آپ اسے کھائیں اور بیماری سے محفوظ رہیں بادشاہ اس پھل کو کاٹتا ہے اور ٹکڑے کر کے جب تقسیم کرتا ہے تو اپنے پہلو میں بیٹھے ہوئے سب سے پہلے لکمان کو دیتا ہے اس لیے کہ وہ بچہ میٹھا اور پھل جب کھایا جائے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت طاہرہ کا مزاج بھی یہی ہے کہ اگر بچہ تمہارے قریب ہو تو سب سے پہلے اسے دے دو اس لیے کہ بچے میں انتظار کی تلخی کو برداشت کرنے کی صلاحیت نہیں ہوتی آپ اگر میٹھا یا پھل پہلے بچے کو نہیں دیں گے دوسروں کو دیں گے ہو سکتا ہے کہ وہ بچہ ہاتھ پھیلارے مانگنے کے لیے سرکار دوران صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے پہلے کہ بچہ خدا کے سوا بندے کے آگے ہاتھ پھیلائے اس کو حصہ دے دو تاکہ اس بچے کے ہاتھ خیر اللہ کے آگے پھیلنے سے بچ جائے چنانچہ سب سے پہلے لکمان کو حصہ ملا ہے اس پھل سے جب وہ پھل دوسروں میں تقسیم ہو چکا اور اسے کھایا گیا تو سب نے اس کی تلخی کو اس قدر محسوس کیا کہ کوئی پانی کی طرف لپکا کسی کو متلی ہونے لگی سب کی طبیعت غیر ہو گئی لیکن لکمان انتہائی سکون کے ساتھ بغیر کسی اضطراب اور تشویش کے وہ پھل کھا گئے جب محفل اپنے رنگ میں آئی ہے تو سوالیہ نظریں لکمان کی طرف اٹھی کہ یہ اپنے حصے کا وہ پھل کھا گیا کیا اسے کڑوا نہیں لگا بادشاہ نے لکمان کی طرف اٹھنے والی نگاہیں دیکھ کر پوچھا کہ برخوردار آپ کو یہ پھل کڑوا نہیں لگا لکمان کہنے لگا مجھے بھی کروا لگا تو بادشاہ نے کہا آپ نے تھوک کیوں نہیں دیا لکمان کہنے لگا جب میں نے وہ پھل کھایا ہے اور اس کی تلخی محسوس کی میرے نفس نے تقاضا کیا کہ اسے تھوک دوں لیکن مان مجھے خیال آیا اور میرے ضمیر نے مجھے رہنمائی کی کہ پھل کی طرف نہیں دیکھنا چاہیے دینے والے ہاتھوں کی طرف دیکھنا چاہیے جو ہاتھ ہمیشہ میٹھی اور اچھی چیز دینے کے عادی ہوں اگر انہیں ہاتھوں سے کبھی کوئی کڑوی چیز بھی مل جائے تو اسے ٹکرا دینا نمک حوالی کے خلاف اس لیے کچھ نصیب جو ہوا کرتے ہیں وہ ہر حالت میں کامیاب ہو جاتے ہیں راحتوں میں بھی اور مصیبتوں میں بھی میں آپ کے سامنے پرانے پاک کا ایک ورق رکھتا ہوں جس میں آپ دیکھیں گے کہ اللہ کا ایک انہیں جلیل القدر پیغمبر راحتوں میں بے پناہ خوشیوں میں اور مسکراہٹوں میں آزمایا جا رہا ہے لیکن وہ کامیاب ہوتا ہے حضرت سلیمان علیہ السلاط وسلام انبیاء علیہ مسلاط وسلام میں حضرت سلیمان وہ پیغمبر ہیں خدا کے کہ بیک وقت جنہیں نبوت بھی عطا ہوئی اور سلطنت بھی عطا ہوئی یعنی سر پہ نبوت کا تاج تھا اور قدموں میں حکومت اور یہ سلطنت ایسے بھی نہیں اللہ سے مانگی ہے حضرت سلیمان علیہ السلام وسلام نے خدا کے حضور دست بہ ہوئے ہاتھ پھیلائے اللہ کے نبی نے فرمایا رب ملکا حضرت سلیمان علیہ السلاط السلام بارگاہ رب العزت میں دست بدعا ہوتے ہیں کرتے ہیں میرے داتا سب سے پہلے تو میری حکما کو سدھار دیجئے سب سے پہلے تو میری آرزو اور تمنا یہ ہے کہ میری حکما کو بہتر بنا دیجئے نبی کی دعا ہے نا ہم تو جب دعا مانگتے ہیں تو ظاہر ہے کہ سب سے پہلے دنیا رکھتے ہیں اچھا مکان دیجیے نئے ماڈل کی موٹر ہونی چاہیے بیلنس میں اضافہ ہونا چاہیے اللہ کو بھی ہماری اس کمزوری کا پتا تھا اس لیے ہمیں یہی حکم دیا گیا کہ جب دعا مانگو تو ربنا آتنا دنیا پہلے دنیا مانگ لو لیکن پیغمبر کی دعا جو ہے اس میں دنیا سے پہلے رقبہ کا تصور فرماتے ہیں رب فری میرے معبود میرے داتا سب سے پہلے تو میری تمنا یہ ہے کہ میری حکمر سوار دیجیے حبلی ملکا اور پھر یہ بھی میری درخواست ہے کہ احقاق حق اور ابتال باطل کے لیے مجھے مملکت بھی عطا کیجیے اقتدار بھی عطا کیجیے اور اقتدار بھی ایسا سلطنت اور مملکت بھی ایسی کلا پھر میری طرح کی مملکت اور سلطنت دنیا میں اور کسی کو نہ ملے تاکہ دنیا کو پتا تو چلے نا کہ سلیمان علیہ السلام اسلام نے اپنے داتا سے کام کی چیز مانگی اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ سچائی کے فروغ اور برائی کے خاتمے کے لیے اگر اقتدار اور کرسی ہی ایک ذریعہ رہ جائے تو خدا سے اس کا مانگنا بھی جرم نہیں رب کائنات نے فرمایا ہم نے اپنے پیغمبر کی دعا کو قبول کرتے ہوئے انہیں سلطنت عطا فرمائی اور سلطنت بھی ایسی کہ نے مان لو سلاطلاسلام کی تمنا سے بھی زیادہ ہوتی اس لیے کہ ہم نے حضرت سلیمان علیہ السلاط السلام کو انسانوں پر بھی حکومت عطا کی جنات پر بھی حکومت عطا کی قرآن کا تحفظ ہم نے ہواؤں کو بھی پابند کر دیا سلیمان علیہ السلام کے لیے روک دیا باد سرسر کو بھی پابند کر دیا بعد سبا کی لتاسوں کو بھی حکموں کے آدھی ہو تم بھی ٹھہر جاؤ سما تو بھی رک جا انتظار کرو تجریب امری رخا جس طرف میرے پیغمبر کی انگلی کا اشارہ ہوتا جائے تم بھی اپنی پرواز کے لیے وہی راستہ متعین کرتی جاؤ یعنی ہوائیں بھی سروان سلاط و اسلام کے اشاروں پر چل رہی ہیں قرآن کہتا ہے وہ حشر علی سلیمان من الجن والانس والطیر لشکر سلیمانی ترتیب دیا گیا انسان بھی موجود ہیں اس میں جنات بھی موجود ہیں پرندے بھی موجود ہیں اپنے مشن پر چلا جا رہا ہے لشکر سلیمانی ایک مقام پر ٹھکانا کیا پیغمبر کے لشکر نے اور حضرت سلیمان علیہ اسلام لیکن ٹھکانے سے پہلے ایک مرحلہ ہے یہ عظیم الشان لشکر چلا جا رہا ہے ایک وادی سے گزرتے ہوئے قرآن کہتا مساکنی کب خلو مساکن کب لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون وہ چونٹی اپنی برادری سے کہتی ہے اپنی جن سے کہتی ہے جلدی جلدی اپنے بلوں میں چلی جاؤ لشکر سلحبانی کہیں تمہیں راگ نہ ڈالو جنتیاں کہتی ہیں پیغمبر تو ہوا کرتے ہیں وہ ہمیں کیسے راؤنڈ ڈالیں گے وہ جواب میں کہتی ہے وہ ہملا یشور تم چھوٹی سی ہو نا نظر نہیں آتی تو لشکر کی گہما گہمی میں کہیں پس نہ جاؤ اس لیے اپنے دلوں میں چلی جاؤ تو معلوم ہوا کہ چیوٹیوں کو بھی یہ پتا تھا کہ اللہ کا پیغمبر وہی بات جانتا ہے جو اللہ کی طرف سے اسے بتائی جائے ورنہ ذاتی طور پر وہ اللہ الغیوب نہیں ہوتا ورنہ قرآن پاک میں ان کا یہ کون حملہ یہ نقل نہ ہوتا اب حضرت سلیمان علیہ السلام سر ایک مقام پر ٹھکانہ فرماتے اپنے لشکر کا جائزہ لیتے قرآن کہتا ہے وہ تفقلت ایک پرندہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے محسوس کیا میرے لشکر میں ایک پرندہ گائے گئے تفقلت تو کالا أرى الهدهد أم ام من الغائبين ایک پرندے کو غائب پا کر حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوچھا کیا بات ہے ہد ہد نظر نہیں آ رہا مجھے دیکھو نہ کہیں لشکر کے کونے میں کسی نے چھپا بیٹھا ہے یا میری اجازت کے بغیر چلا گیا ہے اب باتیں یہاں دو بتائی پرانے پاک ایک بات تو یہ بتائی کہ پیغمبر کی نگاہ میں کس قدر پہنچ ہوتی ہے کہ جنات انسانوں اور پرندوں کے مشتمل عظیم الشان لشکر ہے پتہ نہیں اس کی تعداد کتنے لاکھ اور کروڑوں کی ہے لیکن پیغمبر کی نگاہ نے یہ پتہ لگا لیا کہ اس میں ایک پرندہ غائب ایک بات تو قرآن پاک نے یہ بتائی لیکن اس کے ساتھ یہ بھی بتا دیا الہد امکان من الغائبین کہہ کر کہ یہ تو پتہ لگا لیا حضرت سلیمان کی جائزہ لیتی ہوئی نگاہوں نے کہ ہد ہد میرے لشکر میں نہیں ہے لیکن یہ پتہ نہیں کہ وہ ہے کہاں پوچھتے ہیں لشکر میں تلاش کرو کہیں چھپا بیٹھا ہے یا غائب ہو گیا ہے تو قرآن نے یہ بتایا کہ لشکر میں سے پرندے کا نہ ہونا تو حضرت سلیمان کی نگاہ نے محسوس کر لیا لیکن یہ پتہ نہیں کہ وہ ہے کہاں اب اسے تلاش کیا گیا پرندے کو جب وہ نہیں ملا اطلاع دی گئی بار نبوت میں کہ واقعی وہ پرندہ نہیں نظر آتا فرماتے نہ ہو چونکہ اجازت کے بغیر چلا گیا میں اسے سزا دوں گا بڑی سر اولا ازبا اگر جرم زیادہ سنگین ہوا تو ذبح بھی کر سکتا ہوں اسے قتل بھی کر سکتا ہوں اولا بھی اکبر اگر ایک طرف جلال تلاب تم میں ہے تو دوسری طرف جمال بھی موزم ہے اگر ایک طرف پیغمبر کا غصہ ظاہر ہوتا ہے تو دوسری طرف سے و درگزر کا پہلو بھی اجاگر نظر آتا ہے فرماتے ہیں اجازت کے بغیر چلا گیا ہے سخت سزا دوں گا سدا بھی کر سکتا ہوں لیکن اگر اپنے غائب ہونے کی کوئی معقول وجہ بتا دی صفائی کا موقع دوں گا اگر اپنی غیر حاضری کی کوئی معقول وجہ بتا دی تو معاف بھی کر دوں گا ادھر ہوا کی لہروں نے جا کے اطلاع دی وہ دودھ کو کہ پیغمبر غصے میں جلدی پہنچ مارا جائے گا قرآن انہوں نے بعید تھوڑی دیر ہوئی ہوا میں کلا بازیاں کھاتا ہوا پرندہ پہنچا بار بار سربانی میں عرض کرتا ہے اللہ کے نبی میں غائب تو ہو گیا لیکن احت تو بھی معلوم تو ہتنی میں تو وہاں سے ہو کے آیا ہوں جہاں آپ بھی آج تک نہیں گئے ایک ایک قرآن پاک کے جملے پہ غور کرتے چلے جائیے تو آپ کو شرک و بدت کے بت ٹوٹتے نظر آئیں گے جہالت نے انڈیا علیہ مسلاط والسلام کے ساتھ جہالت کی ماری ہوئی جنس نے انڈیا علیہ مسلاط والسلام کے ساتھ جو جو تصورات قائم کر رکھے ہیں قرآن اس ایک ایک جہالت کے نقش کو توڑتا ہے جب پرندہ یہ کہتا ہے کہ تو بھی معلوم احبالم بھی میں وہاں سے ہو کے آیا ہوں جہاں آپ بھی آج تک نہیں گئے تو حضرت سلیمان علیہ السلاط والسلام کی بارگاہ میں ہد ہد کے اس جملے میں جہالت کا وہ تصور ختم کر دیا کہ نبی ہر جگہ موجود ہوتے حضرت سلیمان علیہ السلاط والسلام نے فرمایا پھر کیا دیکھ کر آئے اور کرتا ہے وجئتك من سبع سب يقين اور میں میں سے پختہ خبر لایا ہوں وہاں جا کر میں نے ایک قوم دیکھی جو ایک عورت کو اپنی حکمران بنائے ہوئے عورت کی حکومت ہے اس قوم پر اس قبر گئے گزرے مرد ہی کہ عورت کے اشاروں پر چلتے ہیں اور ان کی زمین سورج کی کرنوں کے سامنے جھکتی ہے وہ اپنی زمین کی لحاظ مندیاں سورج کی روشنی کے حضور پیش کرتے ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام السلام نے فرمایا میں ابھی پتہ لگاتا ہوں تیرے قول میں کہاں تک سب چاہیے خط لکھتے ہیں دل کی اس کو امیر سبھا کی ملکہ کو اور یہ سفارتی دنیا میں کسی ایک حکمران کا دوسرے حکمران کے نام لکھا جانے والا پہلا خط تھا جو سلیمان علیہ السلام کے ہاتھوں قوم سبا کی ملکہ بلکیس کو لکھا گیا اور وہ خط اتنا اہم ہے کہ حق تعالیٰ نے قرآن پاک میں وہ منعاد محفوظ رکھا ہوا ہے حضرت سلیمان افراد اسلام لکھتے من سلیمانا وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَأْتُوا أَلَّا تَعْلُوا عَلَيَّا وقتونی مسلمین سب سے پہلے اس مکتوب کی پیشانی پر لکھتے ہیں کہ یہ کوئی جابر ظالم شہنشاہ کی طرف سے نہیں لکھا جا رہا بلکہ یہ عرش بری سے فرش زمین پر حق تعلی کے نمائندہ اللہ کے نبی حضرت سلیمان کی طرف سے لکھا جا رہا ہے وہ نہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اور لکھا بھی اس ذات کے نام سے جا رہا ہے جو کائنات انسانی پر سب سے زیادہ لطف و کرم کرنے والی ہو یہ تمہید تھی اور اب آگے مقصد کی بات اللہ تعالیٰ میں تجھ سے کہنا یہ چاہتا ہوں قوم سبھا کی ملکہ کہ میرے سامنے اور کرنے کی غلطی نہ کرنا تمول اقتدار اور دولت کے بل بوتے پر مجھ سے ٹکرانے کی غلطی نہ کرنا اس لیے کہ تیرے پاس فرشی قوت ہے اور میرے پاس فرشی قوت کے ساتھ ساتھ عرشی حمایت بھی مجھے حاصل ہے میں حکم دیتا ہوں کہ اطاعت گزار بن کر آ جاؤ سلیمان علیہ سلاط اسلام کا یہ مکتوب اسی پرندے کے ذریعہ من کا پہنچایا ہے اس نے مکتوب کا مطالعہ کیا اپنے مشیروں سے پوچھا کہ کیا کرنا چاہیے ان میں سے افسر کی رائے یہ تھی کہ ہم ٹکرائیں گے خون بہائیں گے لیکن انہیں تو یہ کہہ کر بلکی اس نے چپ کر دیا کہ خون ریزی مجھے پسند نہیں ہے اس لیے کہ ان ملو کا یا دخلو یہ تنسدو ہے وجالو عزت اہلیہ عزلہ جب جو جب دو حکومتیں جب دو سلطنتیں ٹکراتی ہیں اور بادشاہ فاتح بن کر مفتوحا قوم کی بستیوں میں داخل ہوتے ہیں تو پھر پگڑیاں اچھلتی ہیں آبادیاں تاراج ہوتی ہیں سکون تباہ ہوتا ہے بڑھاپے ویران ہوتے ہیں بچے یتیم ہوتے ہیں ماؤں کی مانتا لٹتی ہے بہنوں کے سر سے دے اترتے ہیں بیٹیوں کی آبرو سے خون پڑتا ہے میں خون ریزی پسند نہیں کرتی انی مرسل تم بےحدیہ میں کچھ تحائف روانہ کرتی ہوں ہیرے اور موتی بھیجتی ہوں مجھے یہ توقع ہے کہ ہیرے اور موتیوں کی چمک دمک دیکھ کر شاید وہ نرم ہو جائے حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس بلکیز کی طرف سے ہدایات بھیجے گئے بارگاہ سلیمانی میں بلکیز کے بھیجے ہوئے ہدایہ بہت جب پہنچے حضرت سلیمان علیہ اسلاط اسلام نے اظہار برات فرماتے ہوئے اعلان فرمایا کہ کس قدر فریب خوردہ ہے یہ لوگ کہ مجھے ہیرے اور موتی دکھا کر خریدنا چاہتے ہیں میرے موقف اور میرے مشن کو اور دنیا کے لیے روز کیسے روک سکتی ہے میں تو اس سے طائف لینے کا آدھی ہوں مجھے تو وہ ہدایت دینے والا ہے جس سے بھر کر دنیا میں کوئی دینے والا ہی نہیں اور پھر اپنی مجلس میں فرماتے ہیں کہ ہے کوئی تم میں سے جو بلقیس کو ابھی اور اسی وقت تک سمیت یہاں لے آئے حاضرین میں سے تو جن کہتا ہے اگر آپ مجھے اجازت دیں تو اس محفل کے برخاست ہونے سے پہلے میں بالکل اس کو حاضر کر دوں دوسرا کہتا ہے کہ مجھے اجازت دیجیے کہ میں آپ کے یہاں سے اٹھنے سے پہلے لاؤں لیکن قرآن کہتا ہے کار الزی اندہ علم من کتاب اب وہ بولا جس کا سینہ آسافی علوم کا خزینہ تھا اور بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہ خود حضرت سلیمان علیہ السلام تھے فرمایا کہ میں جانتا ہوں انکریز کو جھپکنے سے بھی پہلے تخت سمیت یہاں پیش کرتا ہوں چنانچہ لوگوں نے نگاہیں اٹھائی تو دیکھا کہ بلقیز تخت سمیت آئی ہوئی ایک دوسرے کی طرف سوالیاں نظریں اٹھی لوگ سوچنے لگے کہ پیغمبر کا بڑا اختیار ہے نبی کی قوت بازو کا تو اندازہ فرمائیے کہ چٹکی میں بلکیس کو سمیت یہاں پیش کر دیا قرآن پاک نے فرمایا حضرت سلیمان علیہ السلاط اسلام نے لوگوں کے دل و نگاہ میں پیدا ہونے والی شرک کی مرض کو محسوس کر لیا کہ جو بات اللہ کی طرف مخصوص ہے وہ میری طرف سوچی جا رہی ہے قرآن کا تکما راب مستقل حضرت سلیمان نے فرمایا جب تخت تو رام فرمایا یہ میرے اختیار کی بات نہیں یہ میری و بازو کی بات نہیں اللہ کا میں کس زبان سے شکر کروں کہ جسمانی طور پر یہاں حاضر ہونے سے پہلے میری آواز سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کے گلی کوچوں میں پہنچی ہوئی ہے اور اس وقت جبکہ میں گیارہ مغرب سے آ رہا ہوں انگلینڈ کا دو سوا دو مہینے کا دورہ کر کے آ رہا ہوں یہاں پر میرے ان احباب نے مجھے کچھ کہنے کے لیے مدعو کیا ہے میں ان کا شکر گزار ہوں آپ کے سامنے پرانے پاک کا یہ ورق اس لیے رکھ رہا ہوں کہ تعالیٰ نے آپ پر یہ کرم کیا آپ انعام سے نوازا کہ یہاں آپ کی دنیا بھی سنور رہی ہے دین بھی بن رہا ہے دنیا بھی اجالو سے معمور ہو رہی ہے تخبہ کے لیے بھی آپ بہرحال اللہ سے رحمت کی توقع رکھے ہوئے ہیں تو ہر وقت آپ کی زمین اللہ کی بارگاہ میں جھکنی چاہیے اور خدا سے آپ کو ہر وقت یہ التجا کرنی چاہیے کہ خدا وندہ ہمیں اس امتحان میں کامیابی ادا کر آپ کے لیے یہ مرحلہ انتہائی نازک ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ شہر اس کے گلی کوچے اس آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی مقدس جماعت کی یاد دلاتے ہیں یہی وہ سرزمین ہے جہاں فخر رسول مولا کل حادی سبل چلا کرتے تھے اور کل جب میں وہاں خندق کے مرحلے پر گیا ہوں شہدائے عہد کے لیے وہاں جبل عہد کے دامن میں پہنچا ہوں تو مجھے یوں محسوس ہوا کہ یہ قافلہ حق و صداقت ابھی گزرا ہے اور ان کے نقوش قدم اب بھی یاد دلاتے ہیں کہ ابھی اس راہ سے کوئی گیا ہے کہہ دیتی ہے شوخی نقش پاک پرانے پاک کا یہ ورق میں نے آپ کے سامنے رکھا اور اب آئیے میں آپ کی خدمت میں اللہ کے ایک قل العظم پیغمبر جو بابا ملت ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام والسلام کی زندگی کا ایک ورق رکھتا ہوں کیونکہ مجھے ایک دن کے بعد مکہ کی طرف سفر کرنا ہے اور میرے دل و نگاہ میں بلکہ ہر ظاہر حرم جو بھی بیت اللہ کی طرف مسافر بننے والا ہے اس کے خیالات میں اور اس کے وجدان میں خلیل کا اشار اور خلیل کی زندگی کی ایک ایک ادا رچی بسی ہوئی ہے آپ ان کی زندگی کا مطالعہ کیجئے کہ انہیں کن کن مراحل سے گزرنا پڑا لڑکپن سے نکل کر جوانی میں قدم رکھتے ہیں تو سب سے پہلے امتحان ہوتا ہے کہ نقد کرو طاقت مقابلے میں آتی ہے وہ آگ جلاتی ہے اور ادھر صداقت سج دھج کے طاقت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جب طاقت دھمکیاں دے رہی تھی صداقت کو کہ میں آگ جلا سکتی ہوں تو صداقت نے اعتماد کے ساتھ جواب دیا تو میں چھلانگ لگا سکتی ہوں چنانچہ آپ نے دیکھا کہ نمرود نے شولے بھڑکائے اور خلیل نے چھلانگ لگا کے دکھا یہ اور بات ہے کہ اب تعالیٰ نے انگاروں کو گزار بنا دیا لیکن خلیل تو اس مرحلے سے گزر گئے نا اب ایک اور امتحان ہے آنسو میں آزمائے جا رہے حکم ہوا کہ ہجرت کیجیے چھوڑ دیجیے بادل کو فلسطین جائیے وہاں کی ایک ہزار بستی ہے ادھر جا کے ڈیرے لگائیے اور کرتے ہیں اللہ میاں اکیلا جاؤں فرمایا نہیں اپنی بیوی کو ساتھ لے جا سکتے تو اللہ میاں یہ برادری یہ آباد یہ متعلقین و حکم و سب کچھ چھوڑ دیجیے آپ جائیے فلسطین میں ہم آپ کو نئی دنیا ادا کریں گے اب ہجرت کی ہے فلسطین میں آئے ہیں فلسطین میں آ کر ابھی قدم ٹکنے نہیں پائے کہ حکم آ گیا اپنی عفت محاب بیوی اور اپنے عصمت محاب لخت جگر کو لے جائیے اس جگہ جہاں زندگی کے آثار ہی نظر نہیں آتے قرآن نے جس وادی کو غیر زر سے محنون کیا چنانچہ یہ بڑا نازک اور تیسرا مرحلہ تھا امتحان کا حضرت سلیمان السلاط والسلام اپنی فتمات رفیقہ حیات کو ساتھ لیتے ہیں اور اپنے نقط جگر کو بھی اٹھا لیتے ہیں چلے جا رہے ہیں اس وادی کے سینہ پر کہ جہاں کی سنگ لاکھ زمین سے آج تک دنیا کی کوئی مشنری پانی کی ایک بوند بھی نہیں نکال سکی قرآن پاک نے اطلاع دی حضرت سلیمان علیہ السلاط السلام اپنے لخت جگر کو اور اپنی بیوی کو وادی غیر زرین کے دامن میں بٹھاتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلاط اسلام اور جناب حاضر جناب خلیل سے فرماتی ہیں کہ تنہائی میں چھوڑنے کی یہ سزا کس جرم کی پاداش میں دی جا رہی ہے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے دادا چپ تھے بولتے بھی نہیں تھے کہ کوئی جملہ ایسا نہ نکل جائے جو انتصال امر الہی میں بے ادبی سے منون ہو کیونکہ مرحلہ بڑا نازک ہے نا جناب حاضرہ نے عرض کیا خلیل اللہ سے کہ اچھا یہ تو بتائیے کہ اس ویرانے میں چھوڑنے کا فیصلہ آپ کا ذاتی ہے یا تو اب اس سوال کے جواب میں خلیل کی انگلی آسمان کی طرف اٹھی یہ خاموش مگر جامع جواب تھا ابراہیم علیہ السلاط الاسلام کی طرف سے کہ نبیوں کے فیصلے ذاتی نہیں ہوا کرتے ہم تو اپنی منشا سے جملہ بھی نہیں بول سکتے ہماری تو زندگی کی ایک ایک ادا خدا کے حکم کے پابند ہوا کرتی ہے پتہ نہیں یار لوگوں نے انبیاء علیہ مسلاط السلام کی ذات گرامی سے یہ تصور کیسے قائم کر لیا کہ نبی مختار کل ہوتے ہیں جو چاہے کر لیں حالانکہ قرآن کہتا ہے کہ پیغمبر کی زندگی کا ایک ایک زاویہ نبی کی زندگی کی ایک ایک ادا اللہ کے حکم کے پابند ہوتی جناب خلیل کی انگلی آسمان کی طرف اٹھی ہوئی دیکھ کر حضرت حاضر صلوات اللہ وسلام علیہ اللہ پر توکل اور بھروسے کے جذبہ میں سرشار ہو کر فرماتی ہیں خلیل آپ اطمینان سے جائیے ہماری فکر کرنے کی ضرورت نہیں جس ذات نے اس ویرانے میں چھوڑنے کا حکم دیا ہے حفاظت بھی وہی کرے گا حضرت ابراہیم علیہ السلاط السلام چاہنے سے پہلے وہیں کھڑے ہو کر رب العزت کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتے اور کرتے رب ارتھے اربنا دن غیر میرے داتا تیری رضا کے لیے اپنے کرب و جگر کا سرمایہ اپنے دل و نگاہ کی متا ہے عزیز اپنا لخت جگر اس ویرانے میں چھوڑ کر جا رہا ہوں جہاں سبزہ بھی نہیں پانی بھی نہیں کوئی مونے تو غمخار نہیں انسانی آبادی کا نام و نشان نہیں زندہ رہنے کے لیے بظاہر اسباب نہ نتی دیں لیکن اس لیے چھوڑ کر جا رہا ہوں کہ تو راضی ہو جائے اور تیرے ذکر کی عظمتیں اور بلند ہو جائیں ربنا لیقیم یوقی فجعل فضال من الناس تم الیہم میرے داتا میں تو اپنے لفظ جگر کو اس تنہائی میں چھوڑ کر جا رہا ہوں لیکن میری التجا ہے کہ تو اسے تنہا نہ رہنے دیجیے اپنے بندوں کو میرے بیٹے کی طرف متوجہ کر دیجیے میرے نقط جگر کی محبت اپنے بندوں کے دل و نگاہ میں بھر دیجیے اور یہ بھی میری آرزو ہے کہ میرے نقط جگر کو اپنے سوا کسی اور کا محتاج بھی نہ کیجیے اسے رسک بھی عطا کرتے رہیے تاکہ یہ تیرا کھا کر تیرے شکر میں ان کی زبانیں ہر وقت زمزمہ سمجھ رہے خلیل کی دعا کی گہرائی سے قربان جائے اس سر زمین پر جس کے سینے میں آج تک جیسے کہ میں پہلے کہہ چکا ہوں بڑی بڑی مشینریاں پانی نہیں نکال سکی اس زمین پہ کھڑے ہو کر خلیل دعا کرتے ہیں کہ خدا بندہ میری اولاد کو پھل فروٹ کھلائیے ورک ہوں منت انہیں انار کھلائیے انہیں سیب کھلائیے انہیں انگور کھلائیے حالانکہ وہاں پر بغیر اس کا کوئی امکان نہیں تھا کہ یہاں باغ ہوں گلشن سجے اور پھر ان سے پھل پیدا ہوں اس میں فلک حیران تھی تاریخ دنگ تھی کہ یہ کون سی دعا اور کہاں مانگی جا رہی ہے اس مقام پر اس زمین پر پھل مانگے جا رہے ہیں یہ کون سی دعا ہے اور کہاں مانگی جا رہی ہے فطرت پکار اٹھی کہ یہ مت سوچو کہ یہ کون سی دعا اور کہاں مانگی جا رہی ہے بلکہ یہ دیکھو دیکھو کہ یہ کون مانگ رہا ہے اور کس سے مانگ رہا ہے مانگنے والا خلیل ہے اور دینے والا رب جلیل ہے خلیل اللہ کو پتا تھا کہ یہ زمین تو سنگ لاکھ ہے لیکن یہ بھی خلیل کا ایمان تھا کہ میرے خدا کو یہ توفیق اور قدرت ہے کہ جہاں پھل پیدا ہوں گے وہ یہاں لا سکتا ہے اور آج خلیل کی دعا کی جوانی اور شباب تو دیکھیے کہ عرض پر جو بھی پھل پیدا ہوتا ہے وہ مکہ میں میسر ہے پورا عرض میں جہاں کہیں کوئی پھل پیدا ہوتا ہے وہ صرف مکہ میں حاصل ہی نہیں بلکہ مکہ میں جو پھل میسر ہیں ان کی لذت ہی کچھ عجیب ہوا کرتی ہے ان کا ذائقہ ہی کچھ عجیب ہوا کرتا ہے میں اس لیے کہا کرتا ہوں تو دنیا سے جب پھلوں کی پیٹیاں آتی ہیں مکہ کے بلدیاتی حدود میں جب داخل ہونے لگتی ہیں تو ان میں خلیل کی دعا کی تاثیر شامل ہو جاتی ہے رب العزت بار بارگاہ میں خلیل یہ دعا کر کے چلے جاتے ہیں اس ویرانے میں بیٹھی ہوئی حاجرہ اللہ پر توکل کیے ہوئے اپنے لگتے جگر کو گود میں لیے بیٹھی ہے اب کچھ عرصہ کے لیے جو سامان سفر تھا جو رخت سفر تھا وہ ختم ہو گئے پینے کے لیے پانی بھی نہیں کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں جناب حاضرہ اپنے نقطے جگر کو زمین پر لٹا کر ایک پہاڑی پر چڑھتی ہیں یہ دیکھنے کے لیے کہ کوئی دور سے آبادی نظر آئے میں پانی کی تلاش کروں میرا بیٹا سخت پیاس محسوس کرتا ہے حضرت حاضر ایک پہاڑی پر چڑھ کر ادھر ادھر دیکھتی ہیں پھر اس سے اتر کر دوسری پر چڑھ جاتی ہیں بائیں بائیں شمالم جنوبن نگاہ دوڑاتی ہیں گھبراتی ہوئی اس سے اتر کر پھر پہلی پہاڑی پر چڑھ جاتی ہیں پھر نگاہیں جھاڑ جانے دوڑاتی ہیں اور شمالے کو جناب حاضرات اس قدر پسند آ گئی کہ رب کائنات نے اسلام کے شہر میں حاضرہ کی دوڑ کو بھی شامل کر دیا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری دادی ہاجرہ کا دہرنا دین بن گیا اور آج جو بھی کوئی اللہ کے گھر کے تباہ کے لیے جاتا ہے جب تک حاجرہ کی دور کی نقل نہ کرے اس وقت تک اسے اللہ کی بارگاہ سے حج کی کامیابی کی سندی نہیں ملتی اور ادھر جناب اسماعیل علیہ السلاط وسلام کی پیاس کا علاج کیسے ہوا یہ جبراہیل امین تشریف لائے اور حتالہ نے حضرت اسماعیل کی ایڑی سے پاؤں کی جانب سے پانی کا چشمہ جاری کیا جناب حاضر اترتی ہے اپنے لخت جگر کے قریب آتی ہیں جوش کے ساتھ پانی ابل رہا ہے اور جناب حاضرہ جب دیکھتی ہیں کہ اس جوش کے ساتھ یہ پانی ابھر رہا ہے زمین سے تو اسے دم دم فرماتی ہے کہ ٹھہر جا ٹھہر جا تو بڑے جوش سے نکل رہا ہے اور پھر اسے پابند کرنے کے لیے ادھر ادھر سے مٹی کی بار دیتی ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری دادی نے اس پانی کو پابند کر دیا محدود کر دیا اگر حاجرہ اس پانی کو محدود نہ کرتی تو نہ معلوم وہ پانی کہاں تک پہنچتا لیکن حضرت حاجرہ نے زمزم کی روانی کو محدود کیا اللہ نے اس پانی کو اپنی ارض پر ہر جگہ پہنچا دیا ہے روانی سے نہ صحیح عقیدت کی فراوانی سے صحیح لیکن وہ پانی پہنچتا ہر جگہ ہے جو بھی دائر حرم حج پہ آتا ہے جب تک وہ آب زمزم ساتھ لے کے نہ جائے اپنے وطن میں اس کی خیر ہی نہیں ہوتی جو اس کو مبارکباد دینے کے لیے آئے سب سے پہلے اس کی یہی وہ چاہت ہوتی ہے تمنا ہوتی ہے کہ مجھے زمزم پلایا جائے اور گھر میں آنے والے کسی اگر آدمی کو زمزم نہ پلایا جائے تو وہ وہی حاجی کو تانا دیتا ہے کہ تو کیسا حاجی ہے حج کر کے آئے اور مجھے زمزم بھی نہیں پلایا تو جناب حاضرہ صلوات اللہ وسلم علیہ کا کلق جگر پیاس بجاتا ہے جناب حاضرہ پیاس بجاتی ہے اب جب پانی پیدا ہو گیا تو پانی والے پرندے بھی آ پہنچے دور دراز سے دیکھنے والوں نے آدھی پرندوں کو یہاں پایا تو دوڑتے ہوئے لپکے کے حضرت حاضرہ کی طرف اجازت لے رہے ہیں اور وہیں پر مکان بنتے چلے جا رہے ہیں ویرانہ تھا آبادی ہو رہی ہے میں کہا کرتا ہوں پیغمبر جہاں قدم ٹکاتے ہیں جہاں اللہ کے نوی ڈیرے لگاتے ہیں وہ ویرانے آبادیوں میں بدل جایا کرتے ہیں وہاں پر گلشن ہو جایا کرتے ہیں وہاں پر راحتیں ڈیرے لگا لیا کرتی ہیں حضرت اسماعیل بچپن سے نکل کر لڑکپن میں آتے ہیں اور اسی مرحلے میں اللہ کی طرف سے ایک اور نازک امتحان آ جاتا ہے خلیل اللہ کے لیے حکم ہوتا ہے کہ اپنی پسندیدہ چیز کو میری راہ میں قربان کر دو خلیل اللہ کے وجدان میں بات آئی تو دنیا میں مجھے اپنے نقطۂ جگر سے زیادہ تو کوئی محبوب نہیں ہو سکتا تو شاید اللہ کا اشارہ اسی طرف چنانچہ کے تیاری کر لیتے ہیں نقطۂ جگر کو بھی خدا کے حضور قربان کرنے کے لیے یہ نہیں پوچھتے کہ اللہ یہ کیوں کروں ایسے کبھی باپ بھی اپنے بیٹے کے گلوں پہ چھری چلاتا ہے میں دوستوں سے کہا کرتا ہوں کہ کیوں کہنا نبیوں کا منصب نہیں یہ فلسفی کہا کرتے ہیں کہ کیوں جو کھو خودیے کہ بیمار ہوں پیغمبر کا مقام تو یہ ہے کہ علا وسیر تبانی سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے ادھر اللہ کا حکم آیا ادھر خلیل تیار ہو کر پہنچتے ہیں یہاں اپنے لفتے جگر کو ساتھ لگاتے ہیں جناب حاجرہ رات فرماتے ہیں میرے لفتے جگر کو سنوار دیجئے میں اسے جنگل میں لے جانا چاہتا ہوں سیر کراؤں گا اس کی معلومات میں اضافہ ہوگا حضرت حاضرہ فرماتی ہیں ابراہیم علیہ السلاط والسلام سے میرا لال تو جنگل میں روزانہ جاتا ہے شکار کر کے لاتا ہے کون سی جگہ ہے جو میرے لال نے نہیں دیکھی حضرت ابراہیم علیہ السلاط والسلام کا لیجا بڑا مانی خیز تھا کہ اسماعیل پہلے بھی جایا کرتا ہے لیکن آج جنگل کا سفر انوکھا اور منفرد ہوگا کائنات ساری میں جناب حاضرہ لخت جگر کی لوگ پلک سنوارتی ہیں پہلے بھی اسماعیل کوئی کم حسین نہیں تھا لیکن جب حضرت حاجرہ کے مقدس ہاتھوں نے اسماعیل کی زلفیں سواری اور چہرہ نکھارا تو آج تو اسماعیل کے حسن و جمال کو اللہ کے فرشتوں نے جھک جھک کے دیکھا ابراہیم علیہ السلاط اللہۃسلام انگلی پکڑ کر لے جاتے ہیں اپنے لگتے جی کو ایک مقام پر کھڑا کر کے فرماتے یا وہ منامی لگتے جگر خواب دیکھا ہے میں نے حضرت اسماعیل سوچتے کہ اپنے بیٹے سے دور رہنے والے باپ کا خواب یہی ہوگا نا کہ شاید مجھے اپنے سینے پہ لوٹتا ہوا دیکھا ہوگا یا میری زمین پر بوسے دیتا ہوا دیکھا ہوگا یا میری بائیں اپنے گلے میں ہماری دیکھی ہوں گی لیکن حضرت ابراہیم رسلات دوسرا فرماتے ہیں بیٹا خواب ایسا دیکھ کر آیا ہوں کہ شاید آج تک کسی باپ نے اپنے بیٹے کے لیے یہ خواب نہ دیکھا ہو میں نے خواب دیکھا انی بہو کا منظور مادا ترا حکم اور روزگار کا خنجر میرا گلا تیرا اب ذرا اپنے دل و نگاہ سے پوچھیے کہ اس خواب کی تعبیر کیا ہو سکتی ہے حضرت اسماعیل علا نبی نا اپنے والد گرامی سے آپ کرتے ہیں یا افال مات عمر ابا جان اگر اللہ کا حکم ہے تو پھر اس کی تعبیر نقد حاضر ہے کہ میری گردن حاضر ہے خدا کے حکم کے مطابق خنجر چلائیے حضرت ابراہیم اللہ السلام فرماتے ہیں نقد جگر میں تو تیار ہو کے آیا ہوں تیرے بچپنے کی وجہ سے تجھے بتا رہا ہوں کہ کئی بے صبری کا مظاہرہ نہ ہو جائے حضرت اسماعیل فرماتے ہیں حضور اگر آپ اللہ کے پیغمبر ہیں تو میری رگو میں بھی تو نبی کا خون دوڑتا ہے آپ خنجر تو چلائیے بھی چڑھائیے انشاء اللہ منری انشاء اللہ میں بھی سب روز تحمل کا حوالہ بن کے دکھاؤں گا قرآن باقی فرماتے کہ دونوں باپ بیٹا تیار ہو گئے فلما اسلم ابراہیم خنجر کرانے کے لیے تیار ہیں اسماعیل گلا کٹانے کے لیے تیار ہیں وہ طلبول حضرت اسماعیل نے جبین زمین پر سکھا دی جناب ابراہیم نے دوسرا اپنا عمل جاری کرتے ہیں رب کائنات کا حکم ہوتا ہے جبرائیل جلدی لے جاؤ اسماعیل کی جگہ پر دمبے کو لٹا دو اس گلے میں کٹنا نہیں ہے اس سے تو میرے محبوب کو آنا ہے رحمت اللہ علمی صلی اللہ علیہ وسلم کا دادا ہے حضرت اسماعیل چنانچہ جب گلا بدل گیا اور خلیل اللہ کا خنجر اس جانور پر چل گیا جو اللہ کے انتظام اور اسی کے اہتمام سے وہاں پیش کیا گیا تھا خنجر چلتا ہے اور جب حضرت علیہ سلاط اسلام کے ہاتھوں پر گرم گرم خون پڑتا ہے فتح مسرت میں اچھلتے کہ شاید میرے بیٹے کا دلاکت گیا قرآن پاک نے فرمایا نہ ابراہیم عرصے بری سے ابتدائی ابراہیم علیہ السلاط اسلام کو مبارکباد دی گئی کہ آپ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے ہم آپ کو مبارکباد دیتے ہیں کہ آپ اپنے مشن میں کامیاب ہو گئے ابراہیم علیہ السلاط اسلام کی خوشی کی اب کوئی انتہا نہیں پہلے خون آیا تھا ہاتھوں پر اب خون آیا ہے آیا ہے اللہ کی طرف سے کہ آپ نے اپنے خواب کو سچا کر کے دکھا دیا لیکن خلیل اللہ دیکھتے ہیں تو بیٹا سامنے کھڑا مسکرا رہا ہے اور دمبا تڑپ رہا ہے زبا ہو کر سوچتے ہیں یہ کیا ہوا آواز آئی کزالی کا نجل محسنین میرے خلیل اگر آپ نے وفا کر دیا تو ہم بھی وفا کا جواب وفا سے دیا کرتے ہیں احسان کا بدلہ احسان سے دیا کرتے ہیں آپ بھی اپنے مشن میں کامیاب اسماعیل بھی اپنے مشن میں کامیاب آپ نے خنجر چلانے کی انتہا کر دی اسماعیل نے گردن جھکانے کی انتہا کر دی آپ کا کام تھا خنجر چلانا اسماعیل کا کام تھا گلا جھکانا کسنے دوں یا نہ کسنے دوں یہ آپ دونوں کے اختیار میں نہیں کسی اور کے اختیار میں ہے بات وہ نہیں ہوگی جو آپ چاہتے ہیں بات وہ ہوگی جو میں چاہتا ہوں نتیجہ میری مصیبت کے مطابق نکلا کرتا ہے تو قرآن پاک نے یہ بات بھی بتا دی کہ وہ نہیں ہوتا جو نبی چاہے وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا اور رب کائنات کا خلیل اپنے لفظ جگر کو صحیح و سالم لے جاتے ہیں آج تک ملت براہیمی بھی اسی قربانی کی یاد منانے کے لیے بیت اللہ میں جمع ہوتی ہے اور پھر قربانی کی جاتی ہے حضرت اسماعیل علیہ السلاط والسلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلاط والسلام کے اس عمل کی یاد تازہ ہوتی ہے اس کو دہرایا جاتا ہے جو آج سے صدیوں پہلے قرائے عرض پر انفرادی طور پر وہ قربانی پیش ہوئی تھی آپ نے یہ دیکھ لیا کہ ابراہیم علیہ السلاط والسلام ان مختلف مراحل سے گزرتے ہیں اور پھر اللہ کی طرف سے کریڈٹ ملتا ہے خدا کی طرف سے تنخواہ ملتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلاط وسلام کو کہ ان ابراہیم کان امت اکیلا پیغمبر اکیلا ابراہیم اتنا وسیف ہے اشاروں قربانی کے لحاظ سے کہ پوری امت بھی اتنی قربانی نہ دے سکتی جتنی تنہا ابراہیم علیہ السلام نے دے دی یہ نہیں فرمایا ان ابراہیم کان نبی یہ نہیں فرمایا ان ابراہیم کان رسولن یہ تو ہے ہی بلکہ یہاں فرمایا ابراہیم اکال امتن اکیلا ابراہیم پوری امت جتنا وسیع العمل ہے آیت اللہ حنیفا صراط مستفی جب اثاروں قربانی میں ابراہیم رسرات السلام نے انتہا کر دی تو رب کائنات نے فرمایا ہم نے یہ عطا کیا خلیل کو کہ اپنی دوستی کے لیے منتخب کر لیا اور سراط مستقیم پر لگا دیا آپ نے یہ دیکھا میں نے آپ کے سامنے یہ پرانے پاک کا دوسرا ورق پیش کیا جس میں آپ کو میں یہ بتانا چاہتا تھا کہ علیہ مسلاط السلام کو آنسو میں بھی آزمایا گیا مسکراہٹوں میں بھی آزمایا گیا ہے تو آپ نے دیکھا کہ ان دونوں آزمائشوں میں اللہ کے خوش نصیب بندے کامیاب ہو کر گزرے ہیں تو ہمارے اور آپ کے لیے بھی قرآن پاک کا پیغام یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے راحتیں آئیں تو شکر کرنا چاہیے مصیبتیں آئیں تو صبر کرنا چاہیے اس لیے کہ اسی کی طرف سے یہ دونوں چیزیں آتی ہیں غربت آئے تو اس کے سوا کسی اور کے آگے ہاتھ نہ پھیلائے دولت آئے تو پھر اس پر تکبر نہیں کرنا چاہیے اللہ تعالی ہم سب کو اس معیار پر پورا اترنے والوں میں شامل کر دیں باخر الحمد للہ رب العالمین